گیا رنگ حسن پانی کا میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں وہ گیا رنگ حسن فانی کا اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد کو خاص فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بہت بڑا حجاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کے قلب پہ اس مضمون کا القاع فرمایا یہ بہت سے لوگ عبادات کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں دیندار ہیں لیکن بعض ایسے کاموں میں ایسے فتنوں میں وہ مبتلا رہتے ہیں بعض جان بوجھ کے اور بعض نادانی کم فہمی کی وجہ سے اس میں مبتلا رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے اور نیکوکار ہو گئے لیکن شیطان نے ان کو ایسے جال میں پتا رکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ دیندار ہو نہیں پاتے اللہ والے ہو نہیں پاتے کیونکہ بعض ایسے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں ملوث رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو پانی پاتے نہیں محروم رہ جاتے ہیں انہی میں سے <clears throat> یہ فتنہ ہے نگاہ کی خرابی کا بے پردگی کا اور عشق مجازی کا سارے اشعار پورے پورے اور ساری زندگی حضرت کی کسی مضمون کو بیان کرنے میں گزر گئی کوئی بیان ایسا نہیں ہوگا کوئی کلام ایسا نہیں ہوگا کوئی اشعار ایسے نہیں ہوں گے جس میں حضرت والا نے اپنے درد دل کیے اور آب و سے اس کو اس مضمون کو بیان کیا ہو جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا آواز نانا نانی کا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا پر آج نانا نانی کا مل گئے خاک میں کتنے مل گئے خا کے میں کتنے ناسا جن کو زندگانی کا مل گئے خا کے میں کتنے مل گئے خاک قبر میں کتنے نا تھا جن کو زندگانی کا ناد تھا جن کو زندگانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے نانا نانی کا یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال نہ پانی کا یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال نار پانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ساتھ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی راستے میں ایک بکری مردہ پڑی ہوئی نظر آئی تو صحابہ سے پوچھا کہ آپ تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری کو ایک درم کے بدلے خرید لیں یا دو درم فرمایا یا ایک درم فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ اتنی بے حقیقت چیز ہے اس کو تو کوئی اٹھانا بھی پسند نہیں کرے گا کوئی کسی قیمت میں نہیں لے گا وہ فرمایا دنیا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مردار اور بے حقیقت ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے اتنی بے حقیقت دنیا ہے کہ اس کے لیے انسان اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے بھول بیٹھا ہے اس کی رنگینیوں میں تذکر اور اس کی پیدا ہونے سے لے کے آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے مستقبل کی پلاننگ کر لیتے اور ان کو جو ہے یہی بس ان کی حد نظر اس دنیا تک ہی ہے تنگ نظری تو اس کو کہتے ہیں آج کل لوگ ملاؤں کو کہتے ہیں آپ لوگ بڑے تنگ نظر ہیں تنگ نظری تو یہ ہے کہ آپ کی آپ کی نظر تو بس یہیں تک ہے اور ملا کی نظر تو آخرت تک ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں تنگ نظر ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر اس کی حقیقت کھلے گی یہ کتنی بے حقیقت چیز تھی آج بھی بالکل جگہ آپ مارکیٹ جائیں تو ایک طرف چائنا کی چیزیں رکھی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ کوئی برطانیہ کی امریکہ کی کوئی اچھی برانڈ رکھی گئی ہے تو آپ وہاں پائیدار چیز کو پسند کرتے کہ نہیں اس کے مقابلے میں چائنا کو آپ گھاس بھی نہیں ڈالتے کیونکہ بکرا منڈی سے بکرا جو لیا تو اس میں کا گارنٹی نہیں ہے کوئی گھر جا کے بھونکنے لگے تو اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتے کہتے یہ بھائی ناپائیدار چیز ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم نہیں کب جواب دے جائے نہیں چاہیے اچھا برانڈ نکالیے تو دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت ہے تو یہ ہے دنیا کی حقیقت لیکن جب کسی نیک صحبتوں میں بیٹھنا شروع کرے گا آخرت کے جہاں تذکرے ہوں گے اپنے اصلی وطن کے تذکرے ہوں گے تو یہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اہمیت اور قیمت دل سے نکل جائے گی دنیا میں تو رہنا ہے اور اس کے اس میں جتنے ذریعے ہیں یہ سارے نعمتیں ذریعہ مقصود ہیں مقصود نہ بنائے دنیا کو بس مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جنگ جہاں کوئی دنیا کو آپ چھوڑ دیجیے جنگل میں چلے جائیے بلکہ تعلق اللہ تعالیٰ سے اشد کر لیجیے سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو بس بیوی بچوں سے بھی تعلق رکھیں پہلا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو کام کاروبار سے بھی تعلق رکھیں لیکن پہلا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب پولا حاصل پانی کا یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب بلا حال پانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے آج نانا نانی کا میرا دل کو کیسے بہلائے میرا دل کو کیسے بہلا اڑ گیا رنگ پانی کا میرا دل کو کیسے بہلا میرا دل کو کیسے بہلا اڑ گیا رنگ اس نے پانی کا اڑ گیا رنگ اس نے پانی کا دل لگا بس خدا سے ہے ظالم دل خدا سے ظالم خوف کر موت نا کا خوف کر موت نا کا اچانک بہت آ جاتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بچے بھی چلے جا رہے ہیں جوان بھی نوجوان بھی جا رہے ہیں جوان بھی چلے جا رہے ہیں ادھیڑ عمر کے بھی چلے جا رہے ہیں قبرستان چلے جائیے دیکھیے ہر عمر کا آدمی ملے گا وہاں کس وقت لاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے سکتی کھڑی کی کھڑی اور شیطان جو ہے وہ انسان کو لگاتا ہے کہ بھائی ذرا ابھی بچے چھوٹے ہیں تھوڑے بڑے ہو جائیں ان کی شادیاں ہو جائیں ذرا کام کاروبار سیٹ ہو جائے پھر ذرا ہم اطمینان سے بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے اس اطمینان کا انتظار نہ کرو اس اطمینان کا انتظار دھوکا ہے کیونکہ دنیا میں آتا ہے انسان کو فرصت نہیں ہوتی کبھی بھی فرصت نہیں ہوتی کسی آدمی کو آپ فارغ نہیں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی اس کی پلاٹنگ پلاننگ جو ہے ابھی ادھوری نظر آئے گی اور اس کے چکر میں وہ اللہ کو بھولا بیٹھا ہے انہی مشغلوں میں انہی انہی مصروفیات میں میں مشغولیات اللہ کو یاد رکھنا انسان کا شرف ہے انسان کا شرف کیا ہے دنیا کے مشغلوں میں وہ باخدا رہے وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے یہ اللہ کا تعلق جو ہے سارے معاشرے پہ سارے مخلوق پہ سارے اہل ویال پہ ہر ہر ایک پر جو ہے اللہ کا تعلق غالب رہے مشغلوں کے اندر رہتے ہوئے اصل میں کیا ہے یہ مشغلے اور یہ مصروفیات یہ مشغولیات یہ کام کاج وغیرہ یہی سب ہمارا دین بن جائے گا اگر ہم اہل ویال کے ساتھ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس طرح ہم رہے تو یہی ہمارا دین ہے ان سے آپ مزہ بھی لیجیے ان سے پیار محبت بھی کیجیے سب کام کیجیے کھائیے پیجیے یہ سب آپ کا دین بن گیا یہ ذکر بن گیا آپ کا یہ تھوڑی ہے کہ بیوی بچے سے میں مشغولیت جو ہے وہ غیر دین ہے وہ بھی دین ہی ہے بلکہ یہ بیوی بچوں کا ہونا کام کاج ہونا اور ساری مشغولیات کا ہونا یہ ذریعہ مقصود ہے اگر یہ سب نہ ہوتے تو ہم اللہ کو ایسے بھاگ ہی نہیں سکتے کیونکہ مجاہدات اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں اب کبھی بیوی بیمار ہے کبھی بچے بیمار ہیں کبھی کوئی مسئلہ آ گیا کبھی کوئی مسئلہ آ گیا کبھی تھوڑا کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ امتحانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بندہ جو ہے مجھ کو بھول جاتا ہے مصیبت میں یا مجھ کو یاد رکھتا ہے اور جب میں اس کو نعمتیں دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے یا مجھے یاد رکھتا ہے یہ سب امتحانات ہیں اب اگر اللہ کو نہیں بھولا تو یہ کامیاب ہے اور اس کی ترقی ہو رہی ہے دین میں ہر وقت ترقی ہو رہی ہے اب یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو فرشتہ ہی نہ ہو جائے تو فرشتے تو اللہ کے پاس بہت ہیں کوئی حساب نہیں ہے اللہ کے پاس بے شمار فرشتے ہیں کوئی اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے کوئی ہم بیان کر رہا ہے کوئی کچھ کسی کام میں لگا ہوا ہے کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے حتیٰ کہ انسان کی تاریخ میں لگا ہوا ہے بتائیے ایک فرشتوں کا طبقہ ہے حضرت نے سنا ہے ایک فرشتوں کا طبقہ ہے جو صرف اس تصویر میں لگا رہتا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا اور عورتوں کو چوکیوں سے بتائیے فرشتے انسان کی تاریخ پر فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی مثلا کوئی شخص صبح اور شام فجر بعد اور مغرب بعد سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ لے اعوذ باللہ سمیع العلیمی من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھے اور پھر سورہ حشر کی آخری آیات تین جو ہے حسن والی وہ پڑھ لے گا ایک مرتبہ تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں بتائیے فرشتوں کو انسان کا خادم بنا دیا کیا بات ہے انسان کی مگر افسوس کہ ہم نے اپنی قیمت کو بچانا نہیں اپنے شرف کو ہم نے پہچانا نہیں اور کتنے کتنے جو ہے وہ انعامات ہیں روزے دار کی دعاؤں پر رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم میری میری اور ثنا چھوڑ دو تم میرے بندوں کی دعاؤں پہ کو کرو ہی کیا یہ قیمت ہے انسان کی لیکن وہ وہ انسان قیمتی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے ظاہر بھی اس کا اللہ کا فرما بردار ہو اور باطنم بھی وہ دل سے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا چاہتا ہو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہو تو اس انسان کی قیمت بڑھ گئی اور اگر اس کے اندر اندر باطن میں بھی گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں ظاہر بھی گناہ گناہ باطن بھی گناہ تو پھر وہ قیمت تھوڑی ہے اس کی پھر وہ بات تھوڑی ہے پھر ایسا آدمی جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی قیمت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا اور کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی مجالس ہوتی ہیں اللہ کی محبت بیان کرنے کی دین کی باتوں کی یا ذکر اذکار کی مجالس ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ملائکہ اس مجالس کو گھیر لیتے ہیں اور ایک آدمی جو اپنے گھر سے چلتا ہے اس نیت سے کہ ہم اللہ کی محبت کی بات سننے جا رہے ہیں اور اللہ کے لیے کسی سے ملنے جا رہے ہیں اپنے حسن زم سے کسی کو ولی سمجھتا ہے اللہ کا اور اپنے گھر سے چل کے اس تک جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ انہو ہو وسل افی کا اللہ یہ آپ کے لیے اس بدلے سے ملنے جا رہا ہے فصل ہو تو آپ اس کے بدلے میں اپنے سے ملا لیجیے صحیح یہ بھی ستر ہزار فرشتے ایک آدمی کے ساتھ اب یہ جو مجموعہ ماشاء اللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو ہر آدمی کو ستر ہزار سے ملٹی پلائی کر دیجیے تو کتنے ہزار فرشتوں کی معیت ہم کو مل پاکیزہ مخلوق کے جب صحبت صحبت ہوگی جیسے کوئی اللہ والا ہوتا ہے اس کی میں نیک جذبات رہتے ہیں گناہوں کا خیال نہیں آتا اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں فرشتوں کی صحبت سے دل دل پاکیزہ رہتا ہے تو یہ کتنے ہزار فرشتوں کی صحبت میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور کتنے انعامات اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے وجبت محبت ہی متحبین کہ میری محبت واجب ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ فرمانے میری محبت واجب ہو گئی اس پر جو جس نے جو ہے بھی نفیہ جو آپس میں میرے لیے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں ملتے ہیں بل متجال سینا فیا اور بیٹھتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں میری محبت کی باتیں ان کی باتیں بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے سب اللہ کی محبت واجب ہو گئی اور کیا ہے ول متبادری نفیہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ہتھیاری دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور ول آنا جانا رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہیں ہو کے یہیں کے ہو کے رہ جائیں بیوی بچوں کو بھول جائیں والدین کو بھول جائیں حقوق واجبہ ادا کرنا چھوڑ دیں کام کاروبار چھوڑ دیں نہیں متضری نفیہ آنا جانا رکھتے ہیں میرے لیے ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے اللہ کی محبت سبحان اللہ اللہ محبت کیا بات ہے اور کتنی ساری کتنے سارے انعامات انسان کے لیے رکھے ہیں لیکن لینے والے ہم نہیں بنتے یہ انسان کتنا قیمتی ہے لیکن اگر یہی انسان اللہ کو بلا دیتا ہے تو یہ اس کی قیمت جانور سے بھی گر جاتی ہے جانور سے کیوں گرتی ہے اس لیے کہ آخرت میں جانور کا کوئی معاوضہ نہیں ہے انسان کا معاوضہ ہے اس کا وہ حساب کتاب ہوگا انسان کا تو گزرا ہو گیا نہیں جانور سے بدتر ہو گیا نہیں کیونکہ وہ تو پکڑا نہیں جائے گا اور انسان پکڑا جائے گا تو کتنا خسارہ ہے اللہ کی طرف سے بھاگنا اللہ کو بلانا اور دین پر نہ چلنا اور اللہ اور رسول کے احکامات کو بلا دینا اور ایسے آدمی کی دنیا بھی خراب رہتی ہے دنیا بھی برباد رہتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھرمارے منہار دان لکھی معیشت کا کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا ہم انہیں نافرمانی میں رہا اور ہمارے احکامات کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو بلایا تو ہم اس کی معیشت کو تخ کر دیا جائے گا معیشت اس کی تلخ رہے گی اس کو زندگی سے بھی تعبیر نہیں کیا حیات سے بھی حیات کہلانے کے لائق نہیں جو زندگی اللہ کو بھول کر گزاری جائے وہ حیات کہلانے کے بھی لائق نہیں اس کو اللہ نے معیشت فرمایا کہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا اور پھر آگے کیا فرمایا ونا شروع ہو یوم القیامت ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس کا اشر کیا ہوگا کہ وہ دیکھتا نہیں ہوگا پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ دنیا تمہیں دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا کہ آج مجھے کیا ہو گیا تو اللہ فرمائیں گے کہ جیسے تم نے ہمارے احکامات کو دنیا میں بلا دیا ایسے آج ہم نے تجھے بلا دیا تو یہ کتنے گھاٹے کی بات ہے آخر انجام تو ہمارا ہونے والا ہے نا یہ قبر میں جانا ہے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے تو سارے کام کیجیے لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق مت توڑیے اللہ کا تعلق غالب رکھیے فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیوی بچوں سے مال سے اور دوسری نعمتوں سے شدید محبت بھی جائز ہے شدید محبت اللہ تعالیٰ تو خوب فرما رہے اللہ شدید اس کو انسان جو ہے اس کو ہم نے پیدا کیا تو اس کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے شدید محبت ہے تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو مال کی محبت تو ہوگی کیسے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے مال کی محبت لیکن کیا ہے کہ اگر اس اس تعلق پر اشد محبت یعنی جو سپر لیٹو وہ طریقہ افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے زیادہ ہو کہ کاروبار خوب کر رہا ہے لیکن جیسی اذان ہوئی کہ دکان بند کیا نماز کو چلا گیا یا جہاں بھی جس موقع پہ بھی اللہ کا حکم آیا تو ان ایک صحبتوں کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے کون کون سے احکامات ہیں کیا کام ہمیں کیسے کرنا چاہیے تو یہ معلومات ہوتی رہے گی اور عمل موقع پہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہے اللہ کی محبت دل لگا بس خدا سے ظالم خوف کر موت ناگاہانی کا کی وجہ سے آج بہت مثال دیتا ہوں کہ دیکھو جیسے ہم دنیا میں کہیں بھی جاب کرتے ہیں تو وہاں اکثر جگہ جو ہے وہ آپ کے اندر لگی نا وہ تھم والی وہ ٹائم کیپنگ مشین ہوتی ہے نا پنچ مشین تو اس میں آپ جب جس وقت وہ تھم لگا دیتے ہیں اس وقت سے لے کر جب ان کر دیا آپ آؤٹ جب کریں گے تو ایک ایک ایک منٹ کا وہ حساب رکھتا ہے نا جب آپ ایک پندرہ منٹ بیس منٹ کا ایک وہ ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جب لیٹ آور شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ کاؤنٹ کرے گا کمپیوٹر ہے آپ کتنے بھی سفارش کر لیں کہیں گے بھائی یہ تو اس کے اندر ہے مجبوری ہے کیا کریں تو ایک ٹائم ٹائم کیپنگ مشین اوپر بھی لگی ہے ہماری آخرت میں تو ہمارا ہر سیکنڈ جو ہے نا وہ قیمتی ہے ہر سیکنڈ جو ہے وہاں ایک کاؤنٹنگ چل رہی ہے کہ کب میرا بندہ ان ہوا میرے دربار میں اور کب جو ہے شیطان کے دربار میں چلا گیا مجھ سے آؤٹ ہو گیا ایک ان اور آؤٹ ایک اوپر بھی چل رہا ہے بس عقل مند آدمی وہ ہے جو فوراً اپنی زندگی کو عہد کر لے کہ اب اس وقت سے میں نے جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جان توڑ محنت کرنی ہے بس اس کا ہر سیکنڈ قیمتی ہو گیا اب جس جتنے زیادہ کمائے گا جتنا زیادہ کمائے گا وہ سب اس کو وہاں مل جائے گا ما عندكم ينفذ وما عند اللہ باق جو تم نے آگے بھیج دیا یعنی اعمال وہ باقی رہ جائیں گے باقی تو سب فنا ہونے والا ہے جتنا کمایا سب وارثین کے گود میں چلا جائے گا گدوں کی طرح محنت آپ کر رہے ہیں اور کھائیں گے وارثین آپ تو جو کھانا تھا کھا لیا اور جو پہننا تھا پہن لیا باقی سب وارثین کے پاس چلا گیا اب آپ اکیلے ہی چلے جائیں گے اس مندر سے دبا کر قبر میں کیا سب چل دیے دعا نہ سلام اور ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اور کیا ہے شکریہ قبر تک پہنچانے والوں شکریہ حضرت نے فرمایا مدعا یہ پڑتا ہے بزبان حال کبھی یہ نہ کہنا کہ مردے جو ہے روانتے ہو گیا ہم نے کبھی سنا ہی مردہ بولتا بھی ہے مردہ بزبان حال کہتا ہے یہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے اب اکیلے کیا ہے کہ بسال اعمال صاف ہوں گے اہل ویال بھی واپس ہو گئے دفنا کے اور مال بھی چلا گیا نوکر چاکر کر بھی چلے گئے سلام کرنے والے بھی چلے گئے محبت میں مرنے والے بھی چلے گئے قبر میں کوئی نہیں اترنا اتنی ہمت کسی میں نہیں آج تک کہ قبر میں اتر جائے تو یہ ہے دنیا کا حال اسی کو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں دنیا کو فرمایا غرور ہے غرور مانے دھوکا دھوکے کی پونجی ہے تو خبردار کر دیا اللہ نے نہ تنگینیاں پیدا کی لیکن خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ یہ امتحان ہے بس اس سے ایسے گزر جانا بس پھر تم کامیاب ہو اور پھر دنیا میں بھی انسان کو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی زندگی کو چین و سکون اور خوشی اس کے قلب کو عطا ہوتی ہے دنیا اس کی ہاں، زندگی اس کی مزیدار کر دی جاتی ہے دل لگا بس خدا سے ہے ظالم دل لگا بس خدا سے ہے ظالم خوف کر موتے ناگانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے آج نانا نانی کا شیخ کامل کے سیز سے دل ہے شیخ کامل کے سیز سے دل ہے حامل کیسے جاویدانی کا شیخ کامل کے سیز سے دل ہے شیخ کامل کے سیز سے دل ہے حامل کیسے جاویدانی کا جاویدانی ایک مستی اللہ والوں کو عطا ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے پھر اترتی نہیں اللہ کے قرب کے نشے کی مستی یہ نشہ اور مستی اللہ کے قرب کا اللہ تعالیٰ ایسی معیت عطا فرماتے ہیں اللہ کی معیت تو ہر انسان کے ساتھ ہے وہ ہوا محکم نما کم تم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن سب کے ساتھ اس کی اس معیت کا فرق ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی معیت نہیں ہے جیسے ایک بادشاہ کے سامنے ایک اس کا محبوب وزیر بھی ہے اس کا عاشق ہے اس کا وفادار ہے اور ساتھ میں ایک پھانسی کا مجرم بھی ہے تو دونوں بادشاہ دو دونوں کو بادشاہ کی معیت حاصل ہے نا قرب حاصل ہے دونوں کو لیکن قرب میں کتنا فرق ہے اس کا قرب مجرمانہ ہے اور اس کا قرب جو ہے وہ وفادارانہ ہے عاشقانہ ہے تو بادشاہ ایک سے خوش ہے اور ایک سے ناراض ہے معیت دونوں کو حاصل ہے تو اس کی معیت اور ہے اس کی معیت اور ہے اسی طرح جو جتنا نیک ہوگا کی میت اتنی زیادہ نفع بخش اور خوشگوار ہوگی اور نافع ہوگی تو یہ کیسے جاویدانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے بردار بندے ہوتے ہیں نفس کے اور شیطان کے بندے نہیں ہوتے اور یہ دولت حاصل ہوتی کسی شیخ کامل سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا جب اولیاء نہیں تھے پیغمبر بھیجے اللہ نے دین کو سکھانے کے لیے تزکیہ نفس کے لیے اب اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے سچے اولیاء کو قائم رکھا قیامت تک آتے رہیں گے تاکہ میرے بندے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور میرے ملنے کا پتہ پاتے رہیں شیخ کامل کے پیر سے دل ہے کامل کے فیض سے دل ہے حامل کیسے جاوے کا اور جو آدمی خود مجاہدات کرنے کے چکر میں رہتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے کبھی وہ جب کے راستے سے کہ تم خود پسندی کے راستے سے کہ تم بہت عبادت گزار ہو کبھی تکبر آ جاتا ہے کبھی کچھ اور غرور آ جاتا ہے جیسے حضرت نے سنایا کہ ایک شخص وہ سب گھر باہر چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا گیا وہاں رہنے لگا عبادت کرنے لگا اللہ کی تو ایک شخص وہاں پہنچا اس نے پوچھا کہ یہاں اتنے ویرانے میں بیابان میں یہاں جنگلی درندے وغیرہ سب ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا انہوں نے کہا ڈر بھر کیا ہم تو خدا سے بھی نہیں کرتے اس کو پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ بچہ شیخ کامل کے سیر سے دل ہے شیخ کامل کے سیر سے دل ہے حامل کے جام دم کا خاک تن کو آتا کا ہم خاک تن کو آتا کا ہم سیلا ان کی نئے بانی کا خاک تن کو آتا کا ہم تن آتا ہے سیلاؤں کی مہربانی کا یعنی اپنے مجاہدات کو اپنے ذکر کار کو اپنی عبادات کو اللہ کی مہربانیوں کا سیلا وجہ نہیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو پہ مہربانی کر رہے ہیں یہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے بلکہ حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آئین کو فران ہے یہ ناشکری ہے انتہائی کیونکہ انسان کی مجادات کی عبادات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ ایک بہانہ بہانے سے نواز دیتے ہیں یہ مجادات اور عبادت جو ہے ایک بہانے کی طرح ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بس فرمان ہے کہ بھئی ایسے ایسے چلو باقی جو ہے باقی کام تمہارا ہم خود بنا دیں گے خاکے تن کو آتا ہو ان ان کا غم ہے سینا کی مہر کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا حال دیکھو تو اللہ والوں پر حال دیکھو تو اللہ والوں مستی کمرے آسمانی کا حال دیکھو تو اللہ والوں پر حال دیکھو تو اللہ والوں پر مستی کمرے آسمانی کا کمرے آسمانی کا کمرے آسمانی اللہ کی محبت کی شرح اللہ کے محبت کی پاکیزہ کا شراب اور اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات اللہ کے چہروں سے جھلکتے ہیں سیما ہوں فی من اثر السجود یہ سجود سے مراد میں سجدہ نہیں ہے بلکہ سجود جو ہے کامل فرما برداری کے نام یہاں سجدہ جو ہے کامل فرما برداری یعنی ہر وقت اللہ کے حضور کامل فرما برداری کرتے ہیں ہر وقت اللہ کی حضوری ان کو حاصل ہے اس کی وجہ سے سیما ہوں فی وجوہ کہ ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہے آنکھوں سے ٹپکتا ہے دل سے چھلکتا ہے حال دیکھو تو اللہ والوں پر حال دیکھو تو اللہ والوں پر مستی آسمانی کا آپ سن لو قصہ زبان اختر سے سن لو قصہ زبان اختر سے اس کے دل کے بانے نشانی کا سن لو قصہ زبان اختر سے سن لو قصہ زبان اختر سے اس کے دل کے غم نشانی کا دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم جو چھپا ہوا ہے جو برس ہاں برس کے مجاہدات کے کرنے چور ہے اس کے اس کے دل کے غمے نہانی چھپا ہوا دل کا غم یہ سب کچھ جو اشعار ہیں یہ اس چھٹے ہوئے غم کا اثر ہے اور واردات ہے سن لو قصہ زبان اختر سے سن لو قصہ زبان اختر سے اس کے دل کے وہ میرے کہانی کا اس کے دل کے غم نہانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے پردیش میں تذکرہ وطن دیکھیے یہ ہمارے حضرت والا اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر نامے کی ملفوظات و ارشادات پر مشتمل یہ مجموعہ ہے پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ کیسا جا رہا دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ یہ مضمون گزشتہ سے ہے پس چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر محبت تھی تو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی میرا پیغمبر بالکل پاک صاف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گواہی دی قرآن پاک میں ہے فنسی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی خطا نہیں کی تھی بلکہ وہ بھول گئے تھے اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے عشق میں بھول گئے تھے کیونکہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو بہکایا تو اللہ کے نام پر وہ بالکل بھول گئے اللہ کے عشق میں وہ بھول گئے اور ان کو تم کھا لیا تو فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی میرا پیغمبر بالکل پاک صاف ہے اس پر میری محبت کے نشے کی کیفیت تاری ہو گئی تھی میرے نام کی محبت غالب ہو گئی تھی اس لیے بھول کر گندم کھا لیا لیکن وہ معافی بھی مانگ رہے ربنا غلب انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اگر آپ مغفرت اور رحمت نہیں فرمائیں گے تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اگر آپ ناراض ہوئے تو ہمارا کہیں ٹھکانا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں کیونکہ زمین بھی آپ کی آسمان بھی آپ کا اور عقل کی پوجا کرنے والے ابلیس کی شامت اعمال نے اس کو مباحثے پر مجبور کیا کہ اللہ آپ نے ان کو خاک سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے خاک سے یہ بحث نشانی ہے کہ وہ محروم القسمت تھا بس اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ فوراً ربنا غلمنا انفسنا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا اور اگر مگر لگانا کمینوں کا کام ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنوعی دل سوئم میں فرمایا کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام ہے کاش کے اگر مگر لگانے والوں کو ہمیشہ کاش کاش کرنا پڑا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے مرضی تیری مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے اس لیے اگر مگر میں نہ رہو لہذا حکیم الامت تھانوی کی یہ نصیحت ہے کہ اللہ کے راستے کو عقل سے طے نہ کرو عشق ہو عقل پر غالب رکھو فرمایا عقیدت عقل سے تعلق رکھتی ہے اور محبت عقل سے بالا تر ہے اللہ و ارشاد فرماتے ہیں آدم حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اس پر ایک علمی اشکال ہے کہ جب بھول گئے تھے تو آسا آدم و ابو کیوں فرمایا ان کے نسیان کو یعنی گناہ سے تعبیر کیوں فرمایا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو میرے شیخ حضرت پور پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا مجھ کو تفسیر پڑھاتے ہوئے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حروب شان کی وجہ سے یہ ان کی بلندی مرتبہ اور رفع مرتبہ کی دلیل ہے کہ قرآن نے ان کے نسیان کو فرمایا صاحب کلام اللہ تعالیٰ نے فنسیہ نازل فرما کر بتا دیا کہ ان کا نسیان نسیان نہیں تھا ہم تو خود اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے جب ان کے گندم کھانے کو ہم بھول چوک فرما رہے ہیں تو تم کون ہو ان کو احسیاان کا الزام دینے والے میں ان کے نسیان کو پشیان سے اس لیے تعبیر کر رہا ہوں کیونکہ بڑوں کی بھول چوک بھی بڑی سمجھی جاتی ہے ان کی بھول چوک کو میں نے پشیان اس لیے قرار دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام بڑے عالی مرتبہ تھے اور ہم کو حق ہے کہ ہم اپنے بندے کے نسیان کو احسیاان سے تعبیر کریں لیکن تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے معصوم پیغمبر کے نسیان کو تم احسیاان سے تعبیر کرو اگر تم اس کو احسیاان کہو گے تو گدے اور سور سے بدتر ہو جاؤ گے کیونکہ آسا آدم اور ابربو کی تفصیل دوسری آیت میں فن ولم نجد لہو اعظما سے کر کے ہم نے ان کے احسیاان کی خود نفی کر دو دو بار فنسی بھول ہو گئی ولم نجد لہو آزما اور ان کا ارادہ بھی نہیں تھا دو طرح سے اللہ نے ان کی ان کو کیسے معصوم فرمایا اللہ تعالیٰ توفیق عطا پتا فرمائے آج بھی ایک صاحب یہاں آئے ہوئے تھے مشورے کے لیے ان کو میں نے کہا کہ تم ان کے چکر میں نہ ان کے کوئی رشتے دار ہیں ان کو بہکا رہے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کو تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ عالم انہوں نے کر دی میں نے کہا بتائیے اتنے بڑے عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ اعتراض کرنا یہ کسی عالم کی میں نے ان سے پوچھا وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں میں نے ان کی ڈگری کر کے پوچھا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے اگر میں آپ کے دفتر آ کے آپ کو احکامات دینا شروع کر دوں اور آپ کو کہنا شروع کر دوں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ مجھے برداشت کریں گے میں نے کہا آپ ان کی بات کیسے برداشت کر رہے ہیں جو عالم بھی نہیں ہے اور اتنے بڑے عالم مجدد زمانہ اور خالی وہ اکیلے تو انہوں نے تو نہیں کیا تھا میں مجدد ہوں بڑے بڑے علماء نے ان کو مانا اور ہزاروں علماء حضرت کے مرید تھے اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہمارے ہمارے قابل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے اولیاء یہ سب اس کا مطلب ہے کہ سب حضرت تھانوی کو مانتے ہیں تو یہ سب نوز بلّہ غلط ہوئے تو ان کی بات سمجھ میں آئی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہ رہو اپنا آپ کو بہکا دیں گے اور آپ راستے سے محروم کر دیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر والا جانتے ہیں سب ماشاء اللہ زیارت بھی کر چکے میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ وہ یہ سچے لوگ ہیں جھوٹے لوگ نہیں نہیں بالکل سچے میں نے کہا جب آپ کو ایک گواہی دے رہے کہ سچے یہ لوگ ہیں تو ان کو چھوڑو ان کے ساتھ رہو اور نواب کو چکر میں ڈال ڈال کے یہی بات میں نے ان کو کہ میں نے کہا آپ کا وقت ضائع ہوگا اور آپ کی وہاں جو ٹائپ کیپنگ مشین ہے اس میں آپ کا خسارا لکھا جا رہا ہے کیا فائدہ ہے اس موبائل سے ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی آپ کو آپ کو آپ کی مبارک ہو خیالات اور جو بلڈنگ آپ نے بنا لی ہے سو منزلہ یہاں تو عقائد پہ کام ہوتا ہے بھائی جو حدیث پاک میں ہے پرانے پاک میں ہے سب کچھ ہے ساری چیزیں دلیل کے ساتھ ہیں وہاں ساری بلڈنگ ہوا پہ تعمیر ہو رہی ہے ترام کے پڑی میں نے کہا ایسے ہی اگر ان کا ہے تو ان کو کہو جا کے کسی بڑے عالم کو لے کے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم اس بات کیا ثبوت ہے اس کا تو چپ ہو گئے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ تقبل انك انك انت انت السميع العليم علينا التواب الرحيم وصلى الله على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ ہارون کی جگہ کوئی اور